نےت کے ساتھ مذکورہ روایت بیان کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ میں نماز پڑھا رہے تھے ابن عباس اپنی سواری پر حج کر رہے تھے یہ واقعہ ان کے ساتھ غالباً مینا اور ارفا دونوں مقامات پر پیش آیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا مسلم نمبر ایک ہزار ایک سو چھبیس